اور اللہ ہے جس نے بھیجے ہوائیں کے بادل ابھارتی ہیں پھر ہم اسے کسی مردہ شہر کی طرف رواں کرتے ہیں تو اس کے سبب ہمزمہ کو زندہ فرماتے ہیں اس کے میرے پیچھے انہی حشر میں اٹینا ہے